السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشهد ان لا اله اله الا الا الله الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد محمد رسول الله اللهم صل على محمد لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد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 ينصرون سامعين الكرام قرآن مجید دی سورہ کی سورا اعلافہ چوبیاں رقو اور ایک سو انانویں تو لے کے ایک سو بانویں تک چار آیت میں توارے سامنے پڑھی ہیں قرآن مجید دی آیات خطبے واسطے انتخاب دا سبابے ہویا کہ تھوڑے دن پہلا فون تے منو ایک ریٹائرڈ پروفیسر نے فون کیتا منو اللہ تعالیٰ نے پوتا عطا کیتا ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹਾਰਿਸ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਜਮਾ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਹ ਪੜ੍ਹੀ ਜੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਹਾਰਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹਾਰਿਸ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾਂ ਬਦਲ ਦੇ ਤਦ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹਦੀਸ ਦੀ ਅਰ ਤਫਸੀਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗਲਤ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿੱਸਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਬਿਆ ਸਲਾਮ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਗਰ ਸਾਡੀ ਸਾਦਗੀ ਸਮਝ ਲਓ ਤੇ دین ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋ ਸੇੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਮਾਮ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਇੱਕੀ ਗੱਲ 'ਚ ਬਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਸਾ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਹੈ ਮੁਸਨਦ ਅਹਿਮਦ ਹੈ اس تو بیان کر رہا مسئلہ بھی آؤ گا توحید دا بیان مگر یہ سمجھ آئے کہ کوئی علم نہیں بندہ کوئی کتاب چکیا کہ پرانی کتاب سے میں پڑھے کتابوں کے اندر وہ زہریلے سپ بیٹھے ہوئے کہ اسلام نہیں برباد کر اس تو ہوش اور بصیرت نال کتابیں پڑھنی نو ٹکانے رکھنا بھائی اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے اپنے نبیاں بارے اپنی کتاب دے بارے تصور دیتا کہ دین آ دستا کہ اللہ ادا دا رسول ادا یہ گل وہ میل کھانی ਅਗਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰੇ ਤੋਂ دین ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਲਖਵੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਬਈ ਕੋਈ ਖਾਵੰਦ ਆਪਣੀ بیوی ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਦੇਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਝੋ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਇੰਜਣਾ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਫਿੱਟ ਆਉਂਦੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਮੌਲਵੀ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ سوچن کی تکلیف نہیں کرتے کھڑے ہو کے روکے سوچ چلی بھی دیڑ نہیں بڑھتی تو چلا گیا نہ خرچہ بھیجا نہ کوئی خط پیجا دیر ہو گئی بیوی نے خط لکھوا کے نا بھی تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے دھیان کرتے رہو تیری بیوی بیوہ ہو گئی تو نمبردار پنڈ کا جڑا سی وہ لوائی مور تو خط پہ خط جسے گیا تو اس بندے خدا نے پڑھیا تو رون پہ گیا لوگ اکٹھے ہوئے انہیں آخیا کی ہوا انہیں آخیا یار خط آیا کروں ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਬੇਵਾ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਬਿਆਨੇ ਆ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੀਵੀ ਕਿਵੇਂ <laughs> ਬੇਵਾ ਹੋ ਗਈ ਤੂੰ ਮਰਦੋਂ ਦੀ ਬੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਆਂਦਾ ਬਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਆ ਮਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਯਾਰ ਪਿੰਡੋਂ ਖਤ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰੀ ਆਇਆ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਇਸ ਵੜਿਆ ਬੜਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਬਈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਧਾ ਤੋਂ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਤਫਸੀਰਾਂ ਉਠਾਓਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਰੁੜ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੈ حضرت ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੇ حضرت ਹਵਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮਰ ਮੁੜ ਕੇ ਹਮਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਬਲੀਸ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹਵਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਿੰਨੇ ਜੰਮਦੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜਾਣੇ ਮਰਦੇ ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੀ ਨਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖੀ ਅਬਦੁਲ ਹਾਰਿਸ ਹਾਰਿਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹਾਰਿਸ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਬਦੁਲ ਹਾਰਿਸ ਨਾਂ ਰੱਖਿਓ ਤਦ ਬਚਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਹੀ ਖਬੀਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਜਨਤ ਚੋਂ ਕਢਵਾਇਆ ਇਹ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਆ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨ ਮਗਰ ਹਵਾ ਮਗਰ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਨਾ ਖੁਦਾ ਔਲਾਦ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਹਾਰਸ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਬਦੁਲ ਹਾਰਸ ਨਾਂ ਰਖਵਾਇਆ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬਦੁਲ ਹਾਰਸ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੇ ਹਵਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਹਿ ਤੇ ਸ਼ਰਕ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਢਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬਣਾ ਮਗਰ ਮੰਨ ਗਿਆ ਔਰਤ ਔਰਤ ਹੀ آدم علیہ السلام لکھ لیں امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تھوڑی جی رعایت کی تھی انہوں نے آخیا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جڑا منسوب بنا کہ حضور نے فرمایا یہ گل ایڈی ثابت نہیں ہوں کیونکہ یہ اندر حسن بسری کا بھی اس طرح بیان دوسری طرف سمراجہ آ دا اپنا قول سی حسن بسری تفسیر ہور سی بے آدم ہوا کی گل نہیں آم انسان کی گل اے تین وجہ بنا بنو کے نا جان چھڑائی مگر اتھے آ کے انہوں نے بھی بیڑا ڈوبتا یہ رسول اللہ نے نہیں کیا مگر حضرت ابن عباس نے کیا حضرت عبداللہ ابن عباس ابن عباس رضی اللہ معلوم ہوں تو لے لی گل یعنی اگے تو اگے کھوبے چس لے جاتے یہودی اس گل لیے ہے جہی گل غلط کرو انہوں لا دمے یہودیاں دی بائبل موجود ہے انہوں دے صحیفے ہے تالمود اتوں کو کڈو اسرائیلی روایت تسی آپ ایک گھر بناؤ مسلمان تو کہہ دو اسرائیلی روایت یہ بھی ہر مولوی کو چلاکی ہے بھی اسرائیلی روایتیں جاؤ اسرائیلی یار ایڈے ویلے سارے جھوٹ سے اپنے کندھوں سے اٹھائی جان کوئی کتاب بکھا انہوں نے جی یہ یو نے لکھیا اپنی طرفوں بنا بناؤں ذمے نہ لاؤ تو اسرائیلی روایت نے سمجھ ایک چال بازی ہے ورنہ یہودیاں دی کسی کتاب دا حوالہ دینا چاہیے تو آدھے ابن عباس رضی اللہ نے ضرور کیا انہوں نے معلوم ہوں یہودیاں تو لے لیا کتنے آدھے انہوں نے حضرت ابئی منقاب تو لیا یہ سب گلان جڑی دو سو پچہتر سفا نا تفصیر ابن کثیر تو پڑھ رہے ہیں ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਬੇਦਾਰਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣੀ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ ਨਾ ਇਬਨ ਅਬਾਸ ਹੈ ਕਿਹਾ ਇਬਨ ਅਬਾਸ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਚਾਚਾ ਜ਼ਾਦ ਐਸਾ ਭਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਫਰਮਾਈ ਜਿਹਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਆਲਮ ਬਣਿਆ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਸੀ ਨਬੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੀ ਵਫਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਮਗਰ ਇਸ ਦਰਜੇ ਨੂੰ بے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ حکومت جدوں کوئی ویل نکلتا تو انہوں نے رکھا اس بھائی پرانے دے سمجھن دی بھی کچھ ٹائم کر بڑے بڑے عالم ساتھ دے ساتدے ابن عباس رضی اللہ عنہ اگے کر کے بٹھا تو بڑے بڑے جڑے صحابی سی پرانے انہوں نے اعتراض کیتا بھی سارے تے بچے بھی یہاں عمر دے وڈے تو ابن عباس نے نہیں ترجیح دینا تو انہوں نے پھر ایک موقع دے سورہ ایزا جا نصر اللہ آخیا بیا کل میں یہ بارے پوچھوں گا سوچ ساتھ کیا وہ خیر وہ کسی نے وہ گل نہ سمجھ آئی جڑی ابن عباس نے کہی تھی حضرت آئی اکل تمہوں بڑھا ہونا ہو رہا اللہ دے رسول دی دعا دی برکت ہو رہی کہ ہاں؟ دعا بھی ویکو کس طرح اللہ دے رسول تو نصیب ہوئی انہوں کہ انہوں دی خالہ حضرت محمونہ رسول کریم علیہ السلام دی زوجہ متحرہ امت دی ماں حضرت ابن عباس ایک دن اپنی خالہ دے کر رہے اور اتھے لیٹ گئے سو گئے رسول کریم علیہ السلام تحجد لی اٹھے تہارت خانے گئے ابن عباس رضی اٹھے انہوں نے جا کے لوٹا اتنے رکھ دیتا حضور نے دیکھا بڑے خوش ہوئے میری تہارت ہے انتظام کی نماز لی کھڑے ہو گئے حضرت ابن عباس ہی کھڑے ہو گئے تو رسول کریم علیہ السلام جتھے کھڑے ہوئے حضرت ابن عباس تھوڑا جا پیچھے ہٹ کے تحجد دن کھڑا ہی برابر نہیں کھڑا ہوا پیچھے تھوڑا جا کر حضور نے پڑھ کے برابر کیا پھر پیچھے ہو نماز تو بعد آپ نے آخیا ابن عباس ہے میں تیوں اپنے نال برابر کھڑا کرتا تو پیچھے ہڑ اینی چھوٹی عمر کیا کہ اللہ دے رسول عبداللہ دی کی مزال سی بھی اللہ دے رسول دے برابر کھڑا ہو تو حضور نے پھر دعا منگ دیتی اے اللہ یہ قرآن کا خیم سی قرآن دی سمجھ آ جائے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی نہیں کیا ہاں، نہ حضرت بئی منقاب کیا کسے بھی نہیں کیا یہ صرف جھوٹیاں گلا رسول کریم نہیں فرمایا صحابیاں نے نہیں فرمایا نہ کوئی حارث آئے شیطان تھے نہ کسی نے نہ رکھوایا بالکل من کر دیا حارث کی یہ بہت پیارا نام ہے بالکل حارث نہ رکھا کرو میرا پوتا بھی اللہ نے دیتا تھا حارث نہ رکھے حارث سے اللہ کے رسول فرمایا اسد ماں الحارث علامہ دنیا سچے نا جڑے نا جنا ذرا بھی شبہ نہیں ہارس ہے رحمان یہ شیطان کا بنا کر ایسے بیوقوف لوگ ہے ہارس رحمان کی ہے میں تسی بیٹھے کوئی بندہ ہر سر حمام ہون تو خالی نہیں اور ہر گل تو خالی ہو سکتا اینا دعا گلان تو ایک سیکنڈ بھی کوئی بندہ خالی نہیں ہو سکتا ہر لمحہ حمام ہے حمام سوچ اے چکی کمی ری ہے کوئی نہ کوئی خیال کوئی نہ کوئی جی فکر گردش رہی دماغ ویلا نہیں بیندا اے حمام ہے ہر وقت سوچا جا لگا اے قوت نظریہ کہہ لو انسان نے علم انہوں رکھیا کہ سوچے اگے تو اگے ہر لمحہ سوچ رہا غلط سوچے یہ صحیح کوئی نہ کوئی خیال گردش کر رہے اور ہر سے کوئی عمل کرنا میں انگلی ہلا رہا بول رہا کوئی ذمہ دارہ کر رہا کوئی کتاب دو ہی چیزاں قوت نظریہ اور قوت عملیہ یا انہیں کچھ سوچنا یا کرنا اس تو اللہ دے رسول آخر باقی نہ تو نہ نہ کچھ ہوں ایویں لوگ رکھ گے نہ محمد فاضل نہ لکھیا نہ پڑھے اکھاں تو دسے کوئی نہ تو نہ نور بی کوئی جوڑ نہیں ہوں یہ نہ سچے نہ ہے کہ ہر آدمی ہارس بھی ہے ہما اور اگر تسی آلے صحابہ دیکھو امام بن حجر رحمت اللہ جی جڑے صحابہ کرام دے حالات سے تے ایک سو سٹھ دے قریب حارس ہی نظر حارس ہی حارس رسول اللہ دے ساتھی ہے اس تو شیطان کی ہونا دے میں تو ایک مثال دے رہا بھی قرآن تک وہ نہیں بڑا من کڑ گلاں وارجو اور اندازہ تند وہاں لوگ ممبران تے بیان کری جان تے تو کتابیں اور جڑے راوی ہوئے صحابہ تو بہت انہوں سے لکھ لو تہذیب جنگری تُسی بالکل دو سو چوبی نمبر تو لے کے دو سو پچانوے تک اکتر بندے جڑے نو ہارس یار پیارے نام ہے شیطانی نام کہ وہ پروفیسر دی گل تو میرا دین ادھر گیا پہ اس غلط قصے دی بھی تربیت کریں گے اللہ دے پیغمبران دا دامن پاک کرنا چاہیے حضرت آدم علیہ السلام یہ کوئی غلط کام نہیں کیتا نہ کوئی یہ گل ہوئی ہے ہارس بڑی گل جڑی ہے بالکل ٹھیک اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے شکوا ضرور کیتا کہ اولاد آدم جڑی دا حال ہے کہ نعمتہ میں دینا سارا فضل میرا ہوں مر کے میرا نا ختم ہو جائے یہ شکر دوسرے کا ادا کر دیا یہ سب تو بڑا گناہ اور ابلیس نے جڑی وڈی گل کہی نہ سارے گناہ دی جڑ کوئی نہیں کیا میں درا کرونے چوریاں ولا تاجد دو اکثر اہم شاخری ہوں مجھے رد دیتا ہے میں اور آدھے آدمی نہیں چھڈنا اور تو اکثر لوگوں نوں تو شکر گزار نہیں پائے گا میں نہ شکرا بنا کے چھڑنا دینا رہی تو نعمتوں سے احسان اور فضل کردہ نام دے جپن گے گون جان گے تیرا کوئی ذکر نہیں آنا اے بدلہ لے کے میں تیرنے تین تینوں چڑھا سورہ چاہوں چاہتا کہ تو شکر کرنے والے نہیں پائیں دین دی جڑ کی ہے ایک ہی لفظ شکر کہ ہر نعمت اللہ دی طرف منو کہ کوئی دوسرا نہیں دینا صرف خدا نے منو دیتا جو قوت ہے میرے جو مال ہے اولاد ہے سب اللہ ہے اور وہ میں احسان منا وہ تعریف کرنی ہے اور وہ حکم دے مطابق انہوں چیزوں ورتنا جس غرض لی اللہ نے دیتی ہیں وہ تو ادھر ادھر ہٹ کے نہیں ورتنا دین این ہی ساری شریعت دی گان تفصیل ہے شکر گزار بن جا اللہ کی نعمت دیتی من اور جس غرض لی جس کام لی کان دیتے کہ حق سن گانے نہ سن اکھاں دیتی ہیں کہ یہاں قرآن کا مطالعہ کر یہ بدماشیاں نہ کرتا پھر اللہ کی نعمت غرض ورتنا صرف گمرائی کوئی مسئلہ نہیں ایک ہی تعریف ہے کہ جس غرض لی ملی وہ تو ہٹ کے ورتو یہ گناہ کیا جائے اس گل ہی ورتو جہلی اللہ پاک نے دیتی ہے ٹھیک اے مکہ مزمہ دے بڑھے عالم ہے محمد علی سابونی انہوں کی تفسیر سے جلنا جسفا تو سفت بہت اچھا کیتا ایک سطر تو پڑھ جا الدو تاسے اور چار سو ستاسی پر وہ یہ تشریح کی نا کہ آدم علیہ السلام اور رحبا دی گل کوئی نہیں یہ آم انسانہ گل ہے کہ جدو اللہ تعالیٰ کسی نو اولاد دینا حمل ہو جاتا پہلا عورت چلتی ہے آہستہ آہستہ بوجھل ہو جاتا پھر دا بلہ ربا ہما پھر یہ دونیں دعوا منگن لگ پہ اللہ خیر ہی کریں سانوں جوں چنگا پرا دے تندرست بچہ دے دیں لنکون نہ میرا شاکر اسی تیرے شکر گزار ہوا اور پھر یہ کرتے خامد بھی دونیں پلم ما ہما جدو پھر اللہ تارا انہوں نے دے دیا سارے ہم چنگا پڑا تندرست بچہ جنم پہ جا رہو شرا کافی ماں تاہ ماں اللہ کے جتے حصے دار بن پائیں پھر اور اس دربار کا بھی اثر ہو جاتا فلاں حضرت کی مہربانی نہ ہوا اس گل کا نتیجہ رمایا اللہ کے جتے کئی شریک بنا دے اور زبانی گل نہیں ریتی پھر بکرے لے کے تر پے جھنڈا فڑیا ہوں ابھی اے وہ بھی بن سمر کے پتہ چوک کے تری جاتی فلاں نے تھان جانا انہوں نے مہربانی ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਇਬਲੀਸ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੀ ਸਵਾਦ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਇਹਸਾਨ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਫਤਾਰ ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਨਾਮ ਰਾਦੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦੋ ਬਾਲਾ ਔਰ ਆਲਾ ਮਰਤਬੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਆਯੁਸ਼ਰਕੂਨ ਮਾ ਲਾ ਯਖਲੁਕ ਸ਼ੈਅਨ ਹਮ ਯਖਲਕੂਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ ਗੰਜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਬਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਪੈਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਔਰ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾ ਕੱਢਿਆ ਵਲਾ ਯਸਤਤੀਉਨਾ ਲਹਮ ਨਸਰਮ ਵਲਾ ਨਫਸਮ ਯਨਸਰੂਨ ਇਹ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪੂਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ کہ انبیاء علیہ السلام نے انیاں تکلیفاں کیوں ہیں حضرت نو علیہ السلام نے اتنا دکھ دیتا گیا نکلتے ہی روزانہ لوگ پتھر مار دے متھے تو خون وقت دے وگتے ہوش ہو کے ڈگ جاندے ہاں۔ ابراہیم علیہ السلام آگے پاتے گئے ایوب علیہ السلام اٹھارہ سال بھی مار رہا ہے یعقوب علیہ السلام رو رو کے اندھا ہو گیا بیٹے کی جدائی تو امام علیہ السلام نے فرمایا صرف اکھیاں جنہ دیا انیاں ہو گئیں سرک ڈب گئے ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨਾ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਾਕੂਬ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਕੂਬ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਢੂੰਡੋ ਕਿਤੋਂ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਗਿਆੜ ਨੇ ਖਾਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨਾ ਤੇ ਨਬੀ ਬਣਨਾ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਠੱਠੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਵਹਿਮ 'ਚ ਮਰ ਜਾਣਾ ਇੰਨਾ ਕਲ ਫੀ ਜ਼ਲਾਲ ਕਲ ਕਦੀਮ ਤੇਰਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਵਹਿਮ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੁਗਾਲਤੇ 'ਚ ਪਿਆ اسے پیغمبر علیہ السلام نے جو کیا بے بسی نہ ہوئے اور ڈبیا کون پڑے موری خط پڑی پھر دے مولوی نے گرز ہوئے قرآن پڑھو کہ پیغمبر تے کی گزری وبا تعنا ہم حضر فرمایا غامنا رو رو کے اکھان سفید ہو گیا دا نور کوئی نہیں رہا اور جو میں پڑی بری ہوں تو منہ بند کیتا اس طرح گامنا رہی نا ہر ویلے دل غامنا پڑیا بیٹے نو یاد پھر آپ نے اسے فرمایا اور انو حضرت عمر رضی نو فجر دی نماز جسے سورہ فجر یورس پڑھ رہا جی اس مقام تے پہنچے اچھی آواز نہ روئے تو پچھلیاں صفحہ نے بھی سنیا بے حضرت عمر کو رہا نہیں گیا کہ اسے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کی گزری جدو فرمایا اتنا ماشکو بسی وزری اللہ وہ کیوں میرے گل پے میموں کیوں تسی آدھے چار دماغ بڈیا خراب ہو گیا میں تو کچھ کیا تسی جو ظلم کر لیا ایک پھٹے نے منہیں تقیا میں اپنے گواں دکھان دی فریاد اپنے رب کو کرنا تہن چیت را پر تو کدی کچھ نہیں کیا اِن ماشکو بسی میں اپنی پریشانی وہوز نہیں ہوتا گرا رب نہ کرتا رہنا کہ اللہ میرے تے مصیبت آئی اللہ فرمایا اپنی مدد نہیں کر سکے اپنے آپ کو تکلیفوں تو نجات نہیں دے سکے اٹھارہ سال کوئی عرصہ جدے حضرت علیہ السلام بھی مار رہا ساری دنیا چھٹ گئی ملنا ورتنا صرف دو بندے رہ گئے جڑے کدی کدی مل جاندے تھے انہوں نے دوستوں ایک دن ٹورے جاندے تھے ایک جڑا سے وہ دوسرے نو بھائی پاویں من نہ من ایوب نے کوئی گناہ ایڈا وڈا ضرور کیتا جدید سلام ملی تو بندے نال آکھا تو ماڑا کیا ہوں یہ گل تیری میں حضرت ایوب علیہ السلام نہ کروں گا انہیں جا کے حضرت ایوب علیہ السلام نے دسیا اٹھارہ سال چلا دے پیغمبر نے بیماری دے دور کرنے کی دعا نہیں کی چلتا رہا جو رب نہیں طرف مگر جب یہ گل سنی بڑا دکھ ہوا پھر اللہ کے گل کہی تو جاننا بے دو بندے ہون تے میں دی ہوگا تے قسم کھا دے اللہ دی قسم اس طرح نہیں ہے تے میں اس گل تو پتہ نہیں ان جھٹھی یار قسم کھا لی ہوئے میں کر جا کے ادا کفارہ دے دیا رہا کہ اللہ انہوں پکڑے نہ یہاں میں کفارہ دے دیں میرا تے ہار رہا تیری بہت چربندگی میں مینوں یہ کیا بھی انہیں گناہ کیا تے پھر بیوی جا کے انہیں جاڑیاں جنگل دے اندر بٹھا دا پخانے واسطے لولا لنگڑا ہوا اس وی حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر رب نو آخیا رب مسن نہیں دن رحمت کہ آئے بھی نہیں پھر بھی مینوں تندرستی دے پیغمبر دی تفیت رب دے سپرد کرتا بے حال ہونے ہی رب یا ذر دکھ نے بالکل آچار کر اگے میں تین کی رحمت اون تو سارے رحم کرنا ہے بڑا رحم ہے رتھے ہاں؟ ہی حکم ہو گیا پھر اٹھارہ سال لنگ ہے ہوں رب کی باری آئی بھائی یوب نہیں اپنا آپ ٹھیک کر سکتا میں کروں اور کچھ میرے جی مار اڈی زمین تے ماری ہارا مختصر بار جوں مشرا چشمہ نکلایا ٹھنڈا اور نہ ہی نہ آپ نکلے جسے ہو کے این خوبصورت ایڈے آلا کہ جوانی کی نہیں جدوں آئے بیوی متھے لکھی انہیں آخیا اللہ جہا بندیا میرا یہو جہاں خاؤ لولا اتنے سے ویکیا انہیں آخیا میں ہی تو تل گئی پا وہ یوب ہے یو اللہ اللہ الہ تُسی شریک بناؤ لگے ایک رونگٹا نہیں پیدا کر سکے ਇੱਕ ਬੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਪੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਡੇ ਲੈ ਰਾਗ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੀ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਆਦਮੀ ਮਰਦ ਔਰ ਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਸਰਾਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜ਼ਹਬਾਇਲਾ ਜ਼ਹਬਨਾ ਇਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਰਾਈ ਦੇ ਜਲਾਈ ਬਵਜ਼ੂਹੀ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਸ਼ਰੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਲੋਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ یہ بڑی اعلیٰ اور واضح تفسیر ہے وہ مہارج المحققون میرا کو علم والے لوگ جڑے محقق کے راضی وغیرہ ورگے وہ سارے یہ گئے وقت صاحب بعض المفسرین لا نلایا آدم و حوا کہ بعض نے ایک بار گل بنا لی بھی نہیں ہوا دی گل انہوں نے ابلیس جڑا سی آیا تو الحارث نے اگے سارا لکھا کار الحافظ بن کثیر وحاظ الحدیث معلول انہوں رد کیا سارا کچھ غلط اے میں چار سو ستاسی سال ਕਿ ਉਹ حضرت ਆਦਮ ਹਵਾ ਵਾਲਾ ਕਿੱਸਾ ਝੂਠਾ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਅਬਦੁਲ ਹਾਰਿਸ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹਾਰਿਸ ਹਾਰਿਸ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੱਚਾ ਨਾਂ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਬਈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਬੜੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੱਕਾ ਦਹਿਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ وقت کدی ایسا اینا تنگ ہو جاتا بھی منہ بولے نہ بولے دلوں آ جدوں ویلا جان لنگ مڑ کے دلیل کر لیں گے پھر کر کرتے مناظرے کرتے اللہ کتنے ہے سانوں یقین دلاؤ اللہ تو ہوں امام دفر صادق علیہ السلام دائریے نے پوچھا اللہ انہاں نے کدی سمندر سفر کیتا ہے بیڑی ٹوٹ گئی لہریں آ گئی ڈبن لگا کوئی خیال آیا کدی ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਖਿਆਲ ਤੇ ਮਾਮ ਆਇਆ ਭਾਵੇਂ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਵਾਜ ਪਰ ਮਗਰ ਦਿਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਬਚਾ ਸੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਹੀ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਦਿਸਦਾ ਔਰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਰ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਅਲੈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਊਂਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਡਾ ਸਹਰਾ ਫਿਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਜਿੱਦਣ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਸ ਦਿਨ ਰੱਬ ਦਿਸ ਪੈਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ ਨਾ ਇਹ ਵਿਹਲਿਆਂ ਤੇ ਫਿੱਟ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਅੱਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਹੀ تو اللہ رب العالمین نے بیان کیتا کہ میں دینا مگر یہ لوگ پھر میرے شکر گزار نہیں جی میں ابلیس نے آخیا کہ شکر تیرا نہیں کریں گے اور کر کے ہا تو شکر اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ایک ہی نشکر لی میرا شکر ادا کر تو ملے تو دل کی تہ چ ہوے کا فضل نہیں تو نہ کہ مہربانی ہے یہ رب کر سوچن کی گل یہ ہے بھائی ڈاکٹر حضرات یا علاج کرنے لوگ جڑے پیران کتے وڈ کے کئی معاملے بندے کی مدد علاج کیتا آدمی بیمار سی تندرست ہو گیا مرد عورت بان سی وہ ٹھیک ہو گئی مگر یہاں پوجن کا خیال کیوں نہیں آتا یہ نقطے کی گل سمجھا بھی شرک کی لین کی ہے یہاں کوئی نہیں پوجتا کسی نے آخیا ڈاکٹر صاحب اینا علاج کیا ڈاکٹر کا نام رکھ دیے کہ غلام بخشا اس ڈاکٹر کا نام یا فلانے کا انہیں بچہ کوئی نہیں آئے پیر نے پھوک ہی ماری سی انہیں ایڈا علاج تے سامنے کی تو وہ نیاد دیں جی نہ نام رکھتے جی بچے کا وہ فرق ہی ہے جانے یہاں پوجتے جی انہوں نہیں پوج یہ بہت قیمتی بات ہے جنوں سمجھے بغیر تحریر درشر کا مسئلہ نہیں سمجھتا کہ ایڈی ایڈی یہ مدد کرتے ہیں یہاں کے پوجن کا خیال کدی بھی نہیں آؤ کون گھر بیٹھا ہوں ڈاکٹر صاحب میری مدد فرم جانتے لو کہ بے بس یہ صرف حالات ہے نا کوئی یہ دوائی ہے تو ٹھیک برنا ہوگا یار ایسے دوائی کوئی نہیں یہاں کی بےبسی کو دنیا جانتی ہے کہ یہاں کے پلے کچھ نہیں دوائی دارو کر لین گے ورنہ ڈاکٹر کی کر سک یہ دوسرے لوگ جہاں کی ہے ڈاک حاجی صاحب پوچھتے ماباد تبی آدھ یہ مابا دبی طاقت کا مارک سمجھے تبھی یاد دیتے کہ بندے کو روٹی انہیں دوجے کو فڑا تی دوائی دے یہ پوجا نہیں نہ یہ سرکیا نہ کسی کے دماغ بھی گھر بیٹھے میں ڈاکٹر آوازاں دیا تو میری مدد پہنچو وہ جانتے آ بھی ہوا ہوا ٹیلیفون تد گل سو پرنا کچھ بھی نہیں مگر آڈیا کے بارے اور نیک لوگوں کے بارے غلط فہمی پیدا ہو جاتے کہ اللہ تعالیٰ کے کارخانہ قدرت یہاں کا دخل ہے جی میں اللہ آتا نا فیق بھی طاقت رب نے دیتی ہے دوائیں علاجہ کی کرنا یہاں کہہ دینا ہو جانا یہ وہ منزل ہے جیتے آدمی پہنچ جائے تو شرک پہ جائے یہ نہیں مننا تھی بالکل جنہ مرضی منو نا کہ فلاں آدمی نے راج مارلا کا کیا شرک نہیں ہونا یہ تھی انہوں بے بس منتے جی سمجھتے جی کہ اسباب ہوئے کوئی سامان ہویا غریب کر لوں گا ورنہ یہ دیکھو کوئی چک نہیں جدو کارخانہ تقدیر چاہتا دخل سمجھا نا کہ اللہ خود انہوں نے ایسی طاقت دیتی تھی یہاں کے چوننا ہی سب کچھ اسے تو پھر انہوں اندر یہاں کی کہنا پویں جان مال سے بیٹھے نہیں تو پتا یہاں کی گودری کی کچھ پیا یہ عقیدہ شرک اور یہ اللہ تعالیٰ ذکر کیا کہ اولاد میں دہا رہا نہ دوپتے پہ آتا فضل ہے ترویج مہربانی شاہ علی اللہ رحمت اللہ فرما دے جب تک کوئی آدمی تہ تصباب سمجھ لوں خود تلب کہ اسباب کے تحت ایک کام کردہ یہ نہ شرک ہے نہ حرام ہے مینوں لوگ آ کے علم دے مسلے پوچھتے آ حکیم کو لوگ علاج یہ اسباب ہے یہ اللہ نے سبب بناؤ چاہے لو لیکرے کو مل لیں مگر سمجھتے کہ آج بندہ یہ خدائی نہیں ہے جدوں ماں فوکر اسباب سمجھے کہ اسباب بھی کہڑی لوڑ ہوئے یا نہ ہوئے انہیں چاہنا ہی تو ہو جانا یہ اینا بھی تھی منیا نا کسی فرشتہ نبی کو تو تھی ہوں مواہد نہیں کہ توحید بالکل ختم ہے یہ کون فوئی کون دا اختیار خالص اللہ کو یہ انہیں رسولہ نے نہیں دتا اسے تو اس تو پہلی آتاں جتوں شروع ہوں اللہ رب العالمین نے باقی لوگوں کی بجائے خود نبی علیہ السلام نے مخاطب کر کے آخیا تو اعلان کر دے کل لام نے کول نفسی نف ام ولا ذر اللہ ماشاء اللہ وہ لوگا سنوارنا وگاڑنا تو کی ہے میں اپنے انفیر نقصان کا بھی مالک میرے نہ جڑی تکلیفہ پیش آیا میرے دکھ آدھی دندان مبارک شہید ہو جاتے کبھی سر زخمی ہو جاتا کبھی لوگ لوگ لوگ لوگوں جڑا گڑ چادر پا کے لپیٹتے تکھاں میرے باہر آ جدر سے وہ وکر آ کے مجھے چڑھاؤں آرام مستر کبھی وہ جڑی پا دیں صحیح ہے تو میں سر نہیں چک ستا جی حدرتے فاطمہ خبر ملتی تو آ کے نہ رویہ لہدیاں نہ بدوا کرے ساری بات چاہت حجی تھی کتابیں فرمایا میں اپنے نفع نقصان دا مالک نہیں جہان دے نفع نقصان دا کی مالک ہونا الا ماشاء اللہ وہ قسم دا جو اللہ چاہتا اللہ دی مرضی چل رہی ہے ولا ولا کن تو عالم الغیب لست اکثر تم الغیب وما مسان سو تے جے غیب دا علم میرے کو ہوندا نا تے میں سارے جہان دے نفع اکٹھے کر لیندا تے کبھی مینوں تکلیف نہ ہوندی منوں پتا ہوں بھائی اتنے میدان ہے اس گڑا کھودیا ہوا آبو امر راہب نامراد نے آخیا کافروں اتنے گڑے کھود جیو میدان ہے اس اتنے کا پاجو ہزور ہے گڑے سے پیر رکھ تھلے ڈگر جا کے پتھر سے وجے آپ دے دن مبارک بھی شہید ہویا راہ سر خوج بھی کھب گیا نکلیا نہ جاوے حضرت ابو تبو تلا انساری رضی نے پھر اس طرح گوڈا تھلے رکھیا حضور دے سارے نہ باہر نکلے گھر جا کے پناہ لئی کوئی خدا تو ڈریا کرو فتح اللہ ہم شرکون پر میں شرک تھوڑا جا جرم ہے تصو چک دے میری مخلوق نو میرے برابر کرے میں اللہ میں نو پہچانو میں کائنات دا مالک ہیں کچھ نہیں سی تو میں سی اور اینا پھر بھی نہیں ہونا تو میں ہونا میرے برابر کر دے فرمایا رسول اعلان کر دے کہ میں اپنے نفع نقصان دا بھی مالک نہیں میرے نا جو اللہ چاہوں دا ہوں دا تو میں خیب جانا ہوں دا تو سارے فائدے کٹھے کر لیں دا دنیا دے تو کبھی بھی نقصان نہ ہوں دا اینا نا یہ نہ بشیر اول یہ نہی رواں بشیروں لے قوم ہی آئیں میرا اصل مرتبہ پہچانو نہ میں خدائی سے حصے دار ہاں نے بادشاہی ہوں مینو دیتی ہے میں ہوں سنبھالی پھرنا میرا منصب صرف اینا کہ جڑے لوگ ایمان لے ان نے میں بشارت دے دیا کہ تاری جنت ہے تو جہے نام ڈرا دیا میں انجام ہاں میں ایک اللہ کا پیغام بھر ہاں تک اللہ کا حکم پہنچاؤ والا اس تو علاوہ جڑا نا کہ خدائی میرے کو بالکل غلط بات اور ایک قرآن مجید تھی ویکو اللہ تعالیٰ نے سورا ہو یہ تین گلیں حضرت نو علیہ السلام بخوائیں پہلا رسول زمین تے نو علیہ السلام ہویا آدم علیہ السلام نبی ہے رسول نہیں رسول کافران دی طرف حضرت نو علیہ السلام ہے گلا کیا لا عمل لکم میں علم لکم اندی خزائن اللہ نا میرا دعویٰ مینو نبی سمجھ کے تسی آکھو بھی اللہ دے خزانے نا نبی ہونا جڑا خدا دے خزانے تے قبضہ کرنی ولا عالم الغیب تے نہ میں غیب ہی جاننا کوئی آ کے پوچھتا میری بیوی کے پیٹ کی ہے کوئی آدھا گھوڑی نے کی دینا یہ سوال کر آخیا میں کدی کئی یہلان کیا کہ میں غائب جانا بھی یہ تنگ کرو میں نبی ہوں خدا کا دین پوچھو تین چیزاں کہ نہ میں آنا میرے بلا کے خزانے نہ میں کہنا میں غائب جانا کول اور کملی ملک اور نہ ہی میں کہنا کہ میں فرشتہ ہوں بھی مسلمان جہاں غلط گلا آ گئی یہ تین سارے پڑھائی ہے کچھ کہ ہوں بس مختار ہے کُل سب رب نے دے دا کچھ بھی نہیں آپ ہی سب بنتے وہ خزانے والی گل دوسری گل علم غائب ہے اور تیسری فرشتہ وہ فرشتے ندلتا کہ فرشتہ کی ہے نور چوں پیدا خل قتل ملائے قتم نور فرشتے نور چوں پیدا ہوئے جن نگ چوں ہوا جی فرشتہ نہیں کہہ سکے نور کہہ دے انسان نہیں بشر نہیں نور ہے عقیدے وہ تین جی اسے قومے نوتے کہ جہاں نبی ہونا نا وہ خزانے کا مالک ہوے رب دیا کا علم غیب رکھدا ہوئے انسانہ تو نہ تینے رد کیتے اللہ پاک نے اور یہ رسول کریم لی اگے چل کے آیا بھائی ہی یہ تین گلا بالکل ہی ایکو ہے اچھا کہ نہ میں آنا میرے کو خزانے نہ میں غیب دا دعویٰ کرنا نہ یہ آنا کہ میں فرشتہ میرا دعویٰ ہے نہیں ہے کہ میں اللہ جی طرف تا ریبر اور پیشوا تو تمہوں صحیح غلط رستہ سمجھاؤنا تو شرک ما فوق اسباب ہے بچے اسباب ختم ہو جانے نا کہ سبب کوئی نہیں اور اس تو دعا کنوں آدھے کئی لوگ ترجمہ کرنے رہے کہ پکارو نہ بہانہ مل جاتا چار لوگ ہیں تو آپ مراد نے آواز دیتی ہے کہ مینوں گلاس فرا پکار آیا تو ہے بالکل دھوکھا کر یا جاہل ہے یا جان کے گمراہ کر اور ترجمہ دعا دا ہے دعا کی ہے جدو بندے سمجھے کہ بسوں گل باہر یہ نہیں کوئی کر سکتا یہ صرف وہ کر سکتا جلا ساری دنیا تے حاکم اور مالک اللہ یا انہیں کسی نے ایسی پاور دیتی ہو وہ بہت اچھا مقام ہے کہ جیسے اسباب اور سامان ختم ہو جاتے پھر دعاواں شروع ہوں اتنے تو سمجھ رہا نا کوئی دعاواں سننے والا بھی ہے ہوں نہیں تو مواہد رہا تیرا لا اللہ ختم ہے تو شرک دے گڑھ ہی دیکھ گیا تھلے من کہ آج بس دعا دعا دے تب بھی ایک درخواست ہے اللہ کی مرضی منے نہ منے کنیاں دعاواں جی اللہ نے اپنے پیغمبران پیغمران رد کر اور اسے تو قرآن مزید کے اندر جتھے جتھے بیان کیا کہ لوگ میرے دربار سفارش کریں گے نال ہی کیا سفارش میں چھٹی دے دیاں جدی مرضی اٹھ کے کر دے پھر پھر میں نہ منا تو یہاں کی اور رسوائی ہوے لوگ کی آخر ہوں نبی کی گلتا کی بنیا پھر پہلا میں پابندی لاتی ہے مینوں پوچھو کہ سفارش کرنا انہیں بولنا الا بےز اجازت دوں گا کہ منہ کھول لو بلا ورنہ لا جا تک اللہ منا جا اللہ لام بولن تو پہلا فرشتے اور نبی پوچھن گے میں کہہ دوں گا کہ تسی بول نہیں سکتے کوئی زبان نہ کھولے نہیں بخشش دے لائق لوگ یہاں درم ایم سا ہی ہونی کسے نبی نہیں بولنا کوئی ولی نہیں تو مالی آنا اللہ مرا دل رحمان رحمان اجازت دوں تو بولے یہ پابندی تجیے ہے اللہ نے جتھے جتھے مسئلہ شفاعت کا بیان کیا نال اتنے آور بکرا پڑھو سورا تاہا پڑھو کہ کیوں اللہ نے چیک لا دا کہ میں کھلی چھٹی نہیں دے سی یا ماں بین آئے کی ماں میں انہوں کا ماضی حال سب کچھ جاننا کہ کی کر کے آئے یہ پیغمبر فرشتے کی جانتے وا یو ہی چونا بشا ملنے میری اللہ بما شاہ یہ زیادہ گزار ہے اللہ تعالیٰ دے علم تو ایک بھی نہیں سمجھ سکتے پوری طرح آپ نہ سکھا انہوں نے میں چھٹی دیا میری عدالت کا بیٹاگر کرنا میں خود جاننا کہ انہوں بخشنا یا سزا دینی اس تو توحید نو نقصان نہ پہنچاؤ ابلیس دا اصل مشن یہی ہے کہ انسان خدا دے شکر گزار نہ لین اللہ کو ساری نعمتیں دوجیاں دی کر دین تے جرم ایڈا وڈا اللہ نے آخیا سارے گناہ بخش دوں گا تو ڈگدا ٹینڈا زنا کر کے چوریاں کر کے بدماشیاں کری تریا آیا نا مگر میرے نا شرک نہ کیا جب زمین بھی گناہ نہ پری ہوگی تو میں اونی اگ اگوں بخشش لے کے آؤں گا مگر شرک نہ چڈوں گا کہ نہ مرادہ دنیا میری پیدا کی تو مینوں ریٹائر کر کے دوسرے کے حوالے کر ہاں؟ اور جی میں زالم پٹواری اٹھتے زمین میری دوجیا کے نہ کر دیں اللہ کی بادشاہی کھو کے دے پھر دے کہ ایس باری دیتی ایس فلاں بزرگوں دیتی کوئی ہار نہیں نہ چیزیں بالکل اللہ تعالیٰ نو منو کہ اللہ اللہ اللہ الخلق والامر سن لو اللہ پاک فرمو بنایا بھی میں ہی ہاں تو حکم میرا چل جائے بناؤ کوئی شریک نہیں اور تھی مجید نو پڑھ کے دیکھو جہاں نے یعنی مکے دے کافر سے کدی توحید خارکیت کا انہوں نے کار نہیں کیا کہ تو اسی مننے ہاں کہ ایک چپا بھی کسی نہیں بنایا سب اللہ نے بنایا تھان تھان سے آؤں گا بھی یہاں پوچھو زمین آسمان کن بنایا اللہ یہ بھی نہیں آتا سوچ کے گے اللہ یقول ان ایک منٹ کی دیر نہیں کرنی ضرور اللہ نے بنایا کون بنا توحید خالقیت ہے توحید ربوبی ڈب جاتی کہ مینجمنٹ جی انتظام یہ ہوں کوئی ایس محکمے سنبھال بیٹھا کوئی پوت دینا کوئی بجلی سنبھالی بیٹھا کوئی سنبھالی بیٹھا بجلی گڑکی یا بابا فرید گند وہ کیوں اللہ دے نیک بندے نو بدنام کر دے یہ موڑی خط مولویوں نے کیوں من لے قرآن پڑھو حدیث رسول پڑھو نیک لوگوں نے اپنی کتاباں پڑھو سب منتے کہ سوائے اللہ دے سڑک کو کی ہے اسی وہ آجت بنتے کچھ نہیں کرتے اللہ دے رسول کی دسیا قرآن کی آتا کہ جدوں بجلی گھر دے اسے دیدی کہو سبحان اللہ دی یوسب اور و بحمدی والملائکت ملے پا کیا خدا جدے خوف تو فرشتے بھی لرد رہے اور راد بھی تسبیح کر رہے ایک گرد بھی تسبیح قرآن ادھر کھڑتا کہ ہر شاید اللہ نم کم کرنا دیکھو کہ وہ دے حکمنا دھیان چل رہا ہے ہاں؟ کتنے ذرا بھی ویکیا کہ بہت ہی ہوں تو کم خراب ہے زلزلے آ رہا ہے بجلیاں بہت گر گرج رہی ہیں اللہ لا تک تلنا غذا بکا ولا تو لکھنا غذا بکا واہ پھر قبل اللہ نو پہچان کی کوشش کرو نیک لوگوں کا ادب احترام کرو مگر مخلوق کی حد کہ بے بس لوگ ہے ساری طرح یہ بھی جی مرضی اللہ انہوں رگڑے لاوے کسی کو کچھ نہیں دے سکتے سارے رحبر سانو دین دسن والے آ سارے پیشوا اس باروں بالکل احترام انہوں کا دامن پکڑنا انہوں کو سیکھنا یہ ہو محکمہ خدا ہی چلاؤ جنا من ہو کر بالکل ایلا ایک حدیث پاک مزاق بنا لیا جہاں ماڑی اٹھتا کتنے مارا قاسم اللہ جو حضور نے فرمایا اللہ دینا تو ونڈا میں اور کہڑی گل ہی آخیا حضور نے نو کتوں چکیا تو کتنے لے گیا رسول پاک سے زکات بنتا ہے لوگوں نے آخیا سانوں آپ نے کہ اللہ نے نہ نبی چی چیا پی جنہوں مرضی دیا پھرے اللہ نے جنہوں نے دینا دے چکا اٹھ حصے دس دیتے انہیں قرآن انہوں چاہ میں تینوں دے دینا جی وہاں دی میں اپنی مرضی کر سکا میں خزانچی اللہ تعالیٰ دے بیت المال دا جڑا دین دسوں گا وہاں لوگوں میں دے دوں گا جنہوں دا حق نہیں بنتا میں کس طرح دیا زکات دی تقسیم دا مسئلہ انہوں نے چکیا اور سارے جانا دے رہے کا سیر رس کے دعوا کر دے دیا بعد کا سیر خدا تو ڈر جاؤ اور رزق اللہ بنتا اللہ دے سو کال یک شاج قرآن پڑیا کرلا جی چاہتا رزق تنگ کر دا کرتا جی فراغ کر دا تو رسول اللہ دے قبلی جیتا اللہ دے رسول دعوت بالکل بڑی ہے کدی انہوں نے گل نہیں کی سورہ توبہ پڑھو اللہ دے رسول علیہ السلام نے تیاری کی تھی جنگ تبوک جی کئی منافق جڑے سے وہ بہانے بنا گئے چنگے پلے سے کچھ گل نہیں سی ایویں رسول اللہ سانو آ ادھر ہے سانو آ ادھر ہے آپ نے معافی دے دی اتنے بھی خدا نے پاک نہیں جدو پڑھی ہے کہ اللہ دے رسول نے انہوں نے ادھر سن کے میری جی فصل پکی ہے پر چھڑ دے ہٹے کٹے اللہ نے قرآن کیا اف اللہ ان کرے معذم تک اور مختار کل اللہ منیا کرو دین دی کما خراب نہ کرو لائی نہ رہن دو اللہ اللہ روے رسول رسول روے امت امت رہے حضور پاک اللہ فرم اف اللہ ان اللہ تینوں معاف کرے لے معذم تر تو نے ان کو کیوں اجازت دی تھی حضور اجازت دی اللہ کہہ رہے کیوں اجازت دی تھی اجازت نہیں سی دینی ہت یا تبینہ اے یہ جھوٹے ہو ہو جانا ہے نا پھر بھی کوئی نہیں سی ہوں جواز بن گیا دوسرے مسلمانوں نے کہا سی حضور نے پوچھ کے رہا تو اجازت نہیں سی دینی اے قرآن دے لفظ ہے اگر صحیح ہویا سی اللہ نے کیوں ٹوکیا رسول کریم علیہ السلام نے بیویاں دے کہن تے شاید جڑا سی انہوں ختم کر حضرت عائشہ رضی اللہ آخیا حضرت رضی اللہ نے یا رسول اللہ تیرے منہ تے بو آؤں اللہ نے آخیا میں میں تھوڑا دل دکھاؤنا اگر بو آؤں تو میرے لیے حرام ہے میں نہیں کھانا تے چاہ رہے بھی حضرت زینب کے گھر آپ کھاندے سی وہ آپ دا شوق ویک کے شاید کٹھا دی اثر تو بعد آپ سارے گھر چکر لے رات اوتے ری جی باری ہوتی حضرت سینم پہ تھوڑا دیر رک جاتے تھی اما ایسا سوکھ نہیں سر انہیں ہفتہوں کنڈیا سودا نئی سارا رب جاؤ حضور جدو آن نہ یہ ہوئی کہ وہ تیرے منہ چو آ جائے حضرت سودا کی رسولہ آئے تو میں پہلے آخیا یار سورب کہ میرا حادثہ نکل چلے ہے جی گل جی مگر ایسا ویک دی میں ڈر گئی بی نے میری بعض شام کراؤ میں اپنے آپ میں بڑا قابو کیا مڑ کے حضرت سے افسا کو گئے نا گل بھی دس بھائی جی ہزور کہ میں تو شہد ہی کھا وہ بھائی خیالی دنیا چکلو واقعہ ہزور کی زندگی ہے قرآن پڑیا حدیثہ پری جی وہ سمجھیں حضور تو حاضر نازر عالمی قائب ہے سادی سات سر جانتے کیوں کر دی پیغمبر دے کر رہی ہیں رسولہ کیوں توکھا کھانے آپ نے کیا میں شاید ہی کھا بھوکا جی دی آؤں کہ ن لگی ہاں یار سورا شہد ہی ہی مکھیاں جہاں مغافی فلان تو لائیں بدبودار پودا سی آپ نے آخیا اچھا جیسی تو ٹھیک ختم کرتا قرآن پاک اتریا سورا تحریم ہے یا نبیو لما تحرم اللہ اے نبی تو کیوں اس شہن حرام کرنا جی اللہ نے حلال کی تب سے تک تو بیویاں خوش کرنا اللہ دے حلال حرام نہ کرتے دے نبی علیہ السلام نے اپنی قسم توڑ لی غلام آزاد کی قسم توڑ کے مڑ کے شاید کھانا شروع کرتا اس تو خدائی نہ چھینو کسے نو نہ دیو اے اللہ کو رہن دیو تے احترام ادب وہ تو سامنے سورہ حضرات اتری کہ نبی علیہ السلام دی آواز نہ اچھی آواز نہ کرو ورنہ نیکیاں ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ نہ لگی یہ علیحدہ ایک دربار ہے کہ اللہ تو بعد اللہ دے رسول کا جڑا احترام ہے یہ کمی آئی تو سب کچھ گیا مگر خدائی حدود نہیں بن بُن جڑا نا کہ جو کہتا ہو گیا یہ اللہ دی طاقت یہ اللہ نے کسی نے نہ ڈیلیگیٹ کی آ بھی نہیں دیتی کور رکھی ارے نہ جبریل جی کر سکتا نہ میکائل کر سکتا کئی واری کئی بندے سوال کر دے کہ چلو جی نبی ولی جڑے کدی کدی کو کمو دا فرشتے تو روزانہ تقدیر تحت سارے کام کر رہے بارشاں برسا رہا ہے جانا پا رہا ہے کر رہا ہے وہ تو تجانو چلا رہا ہے اور ایسے تو ہندو لوگ دھوکھا کھا گئے جڑے تینتی کروڑ دیوتا منگے فرشتے آ سارے کہ سارے فرشتے کو ہوا تے آ کوئی اگ تے گل بالکل سچی خدا دے پیغمبر ہی دس کے گئے انہوں نے آیا جب یہ ہوا چلا لوڑ کی تو وایو دیوتا آکی اگ بجھا تو اگنی دیوتا فریاد کری قرآن نے راز کھولیا بھائی گل ٹھیک ہے بھائی سارے کام انہوں دے ہاتھی ہو رہا ہے مگر انہوں نے سپرد نہیں خدا نے کر تسی کرو تو جو کہتے کر دینا ایسا نہیں لا بعد مکرم خدا دے وہ اچھے اور شریف غلام ہیں لا یس کون آؤ بالقول اپنی طرفوں بڑھ کے اللہ مشورہ بھی نہیں دے سکتے کہ بارش ہونی چاہیے کہ نہیں وہم بے امرے یا نے حکم ملتا تو نوکروں کی طرح دوڑ کے کرتے نے کہنے کا فائدہ کی ہے تسی ہزار کہو کہ کمیکا بارش برسا دے برسا سکتا اللہ کہو کہ کارخانے جی نوکر آ فیصلے چ انہوں کا دخل نہیں کڈا نقطہ جن اللہ تعالیٰ نے ساری جان چھڑائی ورنہ ہیکر بنا کے پتلے بنا کے جڑا لات منات عزا سی سارے فرشتیاں کے پتلے سی ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਏ ਔਰਤਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਦੇਵੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਜੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣੇ ਉਸ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨ ਕਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਪੂਜੋ ਪਾਜੋ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਾਬੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਤੇ دین ਦੱਸ ਹੈ ਬਾਰੀਕ ادب احترام ہونا چاہیے جب تک انہوں نے آجت بندے سمجھ کہ دے لے کچھ نہیں سکتے رہبر پیشوا ضرور ہے پھر کوئی گل احترام کرو جو مرضی کرو جدوں یہ لکیر ٹپی اگے چلے گئے کہ نہیں امور جڑے اور تقوی وہ جنہوں کا یا دلائی اختیار خود ہی کر لیں یا اختیار نہیں تو اِن روب ہے اللہ تعالیٰ اِن کا پریشر ہے بہلا انہوں کی گل رد نہیں کر دین نو چھری پھر گئی ہوں اللہ اللہ نہ رہا انڈر پریشر خدا خدا نہیں اللہ ہوا میرے پائیو دوستو صاحب سی گلوان عزیز الحکیم غار بر زبردست ہے جتنے کسی کا پریشر نہیں ساری دنیا نے دبا کے رکھی ہے انہوں کوئی دباؤ والا نہیں اور رال حکیم تو نہ کوئی مشورہ ہی دین والا بھی وہ زیادہ کوئی سیاح آ کے تینوں تو سمجھ نہیں یہ پوت دینا چاہیے ایسی گل کوئی نہیں آپ ساروں تو بہتر جانتا کہ کہڑا کام کرنا یعنی دو ہی شاید بھی یا تو کوئی طاقتور ہوئے انہوں اپنی سفارش نہ منا رہے یا تو زیادہ سیاح ہو کہ تو غلط کر رہا ہونا آ چاہیے بالکل امام ابن قیم تے اللہ رحمت کرے فرمایا ایک اللہ دے ولی ایک شخص نے موت تو بعد خواب ویخیا پوچھا کی ہوا اینے سال ہو گیا اللہ دی عدالت کھڑا اور اس سوال کا جواب پوچھا جا رہا بھائی تو بارش نہیں سی ہو اور آخیا یہ زمانہ بارش کا بارش ہونی چاہیے اور اہم کا رحم کہا بلی بنیا پھرتا سی اعتراض کیا کہ بارش ہونی چاہیے میں برسات غلط کر رہا ہے یہ تو جاب ہی منگیا جا رہا بھائی میموں پہچاندھا تو تقلد نے کیوں سوال اٹھاؤں آنا جو کر رہا ٹھیک دعو کر دے فریادہ کر دے تو کام ہے بندے ہوں بھر میرے سامنے چیخو مگر فیصلہ میرے سے چڑھو نسل میرے کو آئی میں فیصلہ کروں گا حکم دیں دعا منگتے ڈکشن کہ اللہ نے کیوں نہیں چیتیں تر بندہ نہ ہوا ساحل نہیں تاکم بنیا کہ اللہ تعالی آنا ادا کرے ضرور کوئی گل نہیں شکر کر کہ اللہ دے کے پا اللہ سلاد اسلام نے فدا بھی امی بڑا نقطہ سمجھا ہے اور کیا تو اللہ دے سامنے جڑی دعا کیتی ہے بے قبول نہ ہونی ہوں تیرے منہ نکلنی ہی نہ دہ کنیا دنیا ترے پھرتے جی ان توفیق نہیں دعا منگی ہے تو قبولیت کا دروازہ پہلا کھل گیا مگر وہ قبول کیویں کرنا یہ آپ بہتر جان تین چیک کم کرنے ہونے یا یہو شاید مل جانی تینوں جلد باد نہ ہونی کالا نہ پوی اللہ جانتا کدو مناسب وقت آنا لگا رہ دروازہ کٹکھٹاتا رہ کل جائے تو یا یہ کوئی بہتر شہ جی تنگی نہیں دتی کوئی بہتر یا کوئی مصیبت جڑی تیری قسمت سے وہ ٹال دیتی تو سمجھا قبول نہیں ہوئی ہو گئی یہ دعا نہ جانتی نہیں پتا نہیں کی حال ہوں اور آخری گل یہ کہ اللہ تعالیٰ فائل چ رکھ لیں کیا دن سے عمدہ رکھ لی ہے اس دنیا چ منی نہیں مناسب اتنے جنت تو محل دکھاؤں گا تو نعمتا دکھوں گا اور چاریاں دعوا پہ لے لو چاہیے پھر اللہ کے پاک رسول علیہ السلام میں کئی جڑے اتنے کالے پہ نہ ہی منیا جی دنیا کے چنگا سی وہ رہ گئی آج یار ابھی اور دائمی نعمت مکری کوئی نہیں اس تو میں رب کتے ڈونگا بولا کوئی اینا ٹھورا سب کچھ سنتا مگر ایک حکم نہ لگا تو انہوں تلازیز اور الحکیم من کہ سب تو غالب ہو اور آپ مناسب جانتا کی کرنا تو کی نہیں کرنا فیل لولا کی میں لایا خلو جو کردہ کدی نہ سمجھ کے کچھ غلطی ہوئی ہے من کی نو جن بٹھے اور سمجھو مصیبت دے پہاڑ آئے حالات ماف کرائے کدی ڈپریشن کا شکار نہیں ساری دنیا روندی ہے جی پریشان اور پریشانی کا سبب کی کہ تسی سمجھ نہیں رہ کہ دنیا جی چلا رہا ہے یہ حکم تو بغیر کچھ نہیں ہوں اور وہ بالکل رحیم حکیم اور دانا ہے کچھ غلط نہیں کرتا ہاں؟ رموز مملکت ممل کتے خیش خسرم کلمہ پڑیا تو دل چ بٹھا کہ اس کائنات کا مال غلطی نہیں کرنا ٹھنڈ پی گئی بچہ مر گیا اللہ تعالیٰ آدھا اپنے فرشتہ کہ تھی میرے بچ آدمی اکھان کا نور چھین لیا ہے اور دل کا چین کھو لیا ہاں ہوں بچہ جمیا ساری آس تو بعد کہ جان قبض ہوگی اللہ تعالیٰ پوچھتا انہوں نے حالانکہ خود ہے گواہ بنا پوچھتا سناؤ کہ میرے بندے ایڈا حادثہ گزر گیا کی کیا انہیں اندر اللہ انہیں الحمدللہ کیا کہ اللہ جو کرنا تو ٹھیک کرنا تعریف دے سے لے کے گلا نہیں ہو سکتا اللہ اور کا جنت محل بنا دیو اور نام بیت الحمد رکھ کہ الاٹ ہوگا جنہیں یاد جی مصیبت جی میری تعریف ہی کی گلا نہیں کہ گلا کالا کری کوئی اپنی سہ ہوئے جی لے گیا تو کہ وہ نادان ہوئے بھی نہیں سی ہونا چاہیے غلط ہو گیا بچر جان اور رب نے رات سمجھاؤ لی بھائی تھی آما نے میری سلطنت کی سمجھنا ہاں؟ تھی تُری اکر اور دانش کے پروں اٹھ کروندے جی اللہ نے آ کیا اتنے تو موسا علیہ السلام ورگے بے بس ایڈا وا پیغمبر جن اللہ کلام کر ہاں؟ سارا قرآن پڑھ جاؤ کسی نہیں آخیا کہ اللہ نے اس کلام کیا فرشتہ آتا رہا آواز جیڑی غائب تو سنی وہ کلا ملا موسا تکری ہاں؟ ایڈا پیارا شکایت ہی کر دی سوال کیتا شکایت کر کہ اللہ فراؤن جا مارو درد ہے سمجھ نہیں آڈا مردوت نہ نہوں بخار ہوں نہ درد اللہ تعالیٰ آخر چل میرا ایک بندہ وہ کچھ دن پھر انہیں آخیا بندہ کلے گا ہوں جی مرضی پائی وہ حاضر نازر آل ملو لاؤ ماہو پیغم جو مرضی بنا پھر بھائی پتا نہیں لگتا بھی وہ بندہ کتنے پوچھا نشانی اللہ تعالیٰ آخیا مچھلی پن کے نا وہ لے لا ناشتہ جتھے زندہ ہو کے چھال مار گئی نا اتنے بندہ لبا نشانی دسنی پئی نہیں تے پیغمبروں دا مینوں تو آؤں دنیا دسی میں حاضر حاضر کوئی گھر چجدی بھی ہونی چاہیے میرا اکھاں تے پٹیاں بن گئی ادب احترام موزے وکھرے ہے اللہ دی طرفوں وہی آؤں بر حق ہے مگر خدا ہی خدا دی نال لیا یوشا نو کہ چل میرے نال آخیا یار خیال رکھوں ہوں یوشا علیہ السلام بھی بھول گیا بعد نبی کہنے لگے یہ کہڑا کام ہے میں خیال رکھوں گا مجھے انشاءاللہ نہیں کیا حضور نے آ اللہ نے انہوں پڑھ لیا کہ تو اینا بھی نہیں یاد رکھ سکتا جی میں نہ چاہوں گا تُن کیوں آنکھ جی بیاہ کم ہوگا انشاءاللہ کیا کر حضرت یوشا علیہ السلام نہیں کیا جا کے اتنے پہاڑ دے نال سر لا کے تھکے سی لمے پی گئے موسا علیہ السلام کی اکھ لگ گئی مچھلی زندہ ہو گئی اور سمندر چھال مر گئی اور بھی ایسے مری کہ ایک سرنگ بنتی گئی ادھر بھی پانی ہٹیا بے چین نظر آئے کہ ایک غار ہے سرنگ ہے حضرت یوشا بڑے حیران ہوئے بھی عجیب گل ہے پانی ادھر ہٹ گیا سارا کچھ ویکیا مگر انشاءاللہ نہ کہن پاروں موسا علیہ السلام اٹھے اینا بھی یاد رہا بتا سا مچھلی سے ہو گئی اٹھ کے دومے تر پے قرآن سے کہانیاں نہیں تر پہ پیر پارے کرتے رب ہوں اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہوں تو ایویں ترے جاندے مندر تو رہ گئی پہلے کوئی نہیں تھکے پھر حضور تھوڑا تھک گیا موسیٰ موسال سلام آخیا یوشا یار جی، سفر سفر کے مصیبت نو پڑے کیا لیا نہ ناشتہ تو کریے میں نے آخیا وہ ناشتہ تو موسال سلام وہ چٹان کو زندہ ہو گئی میں تو دس نہ انہیں آخیا چل پھر اتنے بھی قرآن چاہتا فلم کسا آ سارا اپنے پیروں کے نشان ویختے تریا کھوجیاں کہڑیاں گلا یار بنوٹی بنا رہے جہی مرضی انہیں بوریاں کالیاں کرتے کچھ قرآن بھی پڑھیا کرو کہانیاں چھٹی ٹو ٹونتے آئے چادر لے کے لیٹے لٹے سے ادر شدر یہ السلام علیکم آخیا انہیں آخیا اس زمین تو ارام والی یہ تو ڈاکہ کافر آتے سلام کہڑا ان نے آخیا میں موسا انہیں آخیا موسا جڑا بنی اسرائیل چ پیغمبر ہے انہیں آخیا ہاں کیویں آیا اللہ نے بھیجا کہ تو آنا میں رات سمجھنے خدا دی بات صحیح جی آ اس بندے نہ کچھ دن پھر تینوں پتہ لگے بھی اس دنیا کی ہوں پیغمبر نہیں سمجھ سکتے وہ چلا اٹھتے بیا کی ہو رہا اس کیا موسا علیہ السلام گل سن ایک علم خدا نے تینوں دتا وہ میں نہیں جانتا ایک مینو دتا تو نہیں جانتا یہ نبا کوئی نہیں ہونا تو تیرنا صبر نہیں کر سکنا انہیں آخیا نہیں میرا تیرا وعدہ رہا اعتراض کوئی نہیں کرتا انہیں آخیا پھر جنا چر میں نہ دساں تو نہیں کوئی اعتراض کرنا وعدہ کر لیا مگر رہا کوئی نہیں گیا کیونکہ موسا علیہ السلام صاحب شریعت نبی سی جلالی سی وہ جدوں پہ کم کام ہوں پکار اٹھ ڈکدا رہا بھی موسا وعدہ کیا سی انہیں آخیا پہلی واری تو پھول گیا ہوں جاندے دی واری انہیں آخیا اللہ ہوں تیسری واری بولیا تو میرا تیر رستہ تین کسے اور اللہ دے رسول علیہ السلام صحیح بخاری سے آخیا اللہ موسا علیہ السلام تے رحم کرے جی وہ حوصلہ رہا یار ہور خری کنیاں گلا ننگیاں آئی مگر نہیں رہ سکے انہیں آخیا ہا فر آ کو بہ نہیں چل میرا تیرا رستہ جدا ہو گیا کام کر تے گل میں تینوں سمجھا دیا تو آخیا بچہ مار دیتا بے گنا تینوں کی پتا بچہ بے گنا یہ تو ماں باپ واسطے مصیبت بن جاتا ہاں اور میخ سے دومے مومن ماں باپ یہ وہ بچہ وہاں کی تنگی کا سبب بنتا توں کہا بھی انہوں نے کشتی والوں نے تو مفت سوار کر لیا ہرتے خدر علیہ السلام جانتے سے سارے علاقے کا ہی انہیں کرایہ نہیں لیا موسا علیہ سلام آخیا انہوں نے کرایہ نہیں لیا تی پٹا بن دا یہاں گریبان کی بیری چوڑتی ہے کہ بےڑی بن جانی مڑ کے بھی ٹھیک ہے بھی سمجھ آؤ گے کی ہوا اگے بادشاہ دالم جہاں چنگیاں صحیح جی کشتیاں کھوئی جان بگار لی ہاں وہ چھین لینا یہاں غریبوں کا گزارا اس بیڑی سے مڑ کے روڈے پھرتے ہوں پٹا لوا لین گے کشتی سے بج جی اس آلم تو کہ جہی دیوار میں بنا توں آنا اس پنڈ والے روٹی نہیں دھی سانوں منگے تھے بھی تیٹیاں دیوارہ بنا رہا اور نہ زالمان ہی بنایا انہیں بےمانہ نہ خدا نو کی ہمدردی ہے وہ دیوار ایک ایسے نیک بندے کی ہے جیسے بچے دو یتیم رہ گئے اور اس دیوار کے تھرے خزانہ وہ باپ کا اگر وہ تھی تو زالمان نے لٹ جانا وہ نیک بندے دے بچے بکھے مر دے اللہ دا حکم آیا تو اس دیوار نو بنا دے جدو بچے جوان ہون گئے جب تین رات کھولے تو موسا علیہ السلام نو سمجھ آ گئی دنیا جو کچھ ہو رہا ٹھیک ہو رہا ایک نمونہ خدا نے دتا بھائی یار موسا کلیم اللہ نہیں سمجھ سکتے تو دے چلا آ کی ہو گیا آ کی ہو گیا تو کم یہ کہ سر تسلیم کام کر سر چکایا کرو کہ جو ہو گیا یہ ہونا چاہیے ہاں اللہ الا رسول اللہ السلام نے بڑی پیاری بات کہی دل چ نہیں نہ بہن نہ میرے بین نہ نے زبانی زبان کہ کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک یہ نہ منے کہ جو ہو گیا ہے ٹل نہیں سکتا جڑا نہیں ہویا ہے ہو ہی نہیں سکتا ایڈے بے چین ہونے کی لوڑ نہیں جو ہونا سی وہ ہی ہویا تقدیر نے اپنا کام کرنا بندے کی کر سکے سب بے بس ہے ما اللہ کانا و مالم شاء اللہ اے رسول کریم اللہ السلام نے دعا سے بھی دعا تو نوٹ کر لو بیٹیاں چ اس بیٹی نو چنیا جنوں فرمایا تو جنت دی عورتوں دی سروار سارے تو لاڈلی حضرت فاطمہ فرمایا پت سن لا میرے کو تیرا باپ تینوں آندا کیا صبح شام دعا نہ پڑھائیں سبحان اللہ و بحمدی لا قوت الا باللہ ما شاء اللہ کانا ما لم شاء لم کن عالم ان اللہ لا کل شان قدیر وان اللہ قد حاط بكل شان علم آخری فکرے دا کی مطلب اے دین دی دو جڑا کہ میں یقین رکھ لیا تے من لیا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہر شاید انہوں علم ہے نہ وہ قدرت کوئی خامی ہے تو نہ وہ علم کھوتا اس تو عالم ان اللہ را کل شہن قدیر دو عقیدے خدا دے بارے پیدا سادہ مسئلہ سیدھا ہوگی کہ من کہ جو چاہے کر سکتا ایسا بے بس خدا نہ من جڑا کچھ کر سکتا کوئی نہیں کر سکتا کنے ہیں سر چوئی بے دین ہوئے کوئی پرویزی جی بین باپ بچہ کتا ہو سکتا ہے سوٹا سب کنے وہ کہڑے خدا دیا گلیں کر جی اگر یہ خدا کوئی بت ہے انہوں نہ منو جڑا کچھ نہیں کر سکتا دین دس خدا دی گل کرو جو چاہے کر سکتا ددی صحیح رام مشید رحمت اللہ فرموہ تینوں کو اطلاع دے وے کہ آسمان جڑا تھلے آ کے زمین میں مل گیا اے نا آخی ہے ہو نہیں سکتا انج بحث کر کے ہویا کہ نہیں ہویا ثبوت منگ ہو سکتے والی بحث نہ کریں خدا نو من کے پھر سکتے نو رونا اللہ تعالیٰ وہ جڑا کچھ کر سکتا تو کچھ نہیں کر سکتا جو چاہے اے بیٹی نو سمجھا بیٹا آ اللہ من اللہ اعلان کرا کر کے میں مانتی ہوں اور یہ عقیدہ رکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ دو چائے کر سکتا و اللہ ہاتھ اب کل ایشا اور میرا یہ بھی ایمان ہے کہ میرے اس اللہ نے ہر شے کو اپنے علم میں گھیر رکھا ایک رائی بھی علم تو باہر نہیں ساری شہاں جانتا یہ ہی کھو کے دنیا دے دیں کوئی مختارے کل ہو جاتا کوئی عالم الغیب ہو جاتا سمجھ نہیں بھی یہ خدا دی کباہ اللہ تعالیٰ کا کرتا نہ چھینو خدائی وہ کو رہن دیو بندیاں دے رہبر پیشوا منو بالکل یہ سارے امام ہے پیشوا ہے جنت نو لے رہا ہے یہاں دا دامن پھڑنا کہ صحیح غلط انہیں کو پوچھیے اس اینا یہ اللہ ب نظیر بشیر القوم یومن میں صرف یہ ہوں کہ جو نہیں مانتے ان کو ڈرا دوں جو مانتے ہیں ان کو خوشخبری دے دوں پیغمبر منصب ہے خدائی کرنا ان کا و آخر اداون الحمد للہ رب العالمین و صلی اللہ تعالیٰ اللہ و رسول خاطم البین سیدنا مولانا محمد وصحب میں بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین وسلاۃ وسلام علی رسول کریم قرآن مجید نے بھی سورہ نے ساتھ کیا میں یشفا شفاعت الحسنہ اگر کوئی آدمی خود نہیں کم کر سکتا مگر اچھی بات کی سفارش کر دے نا لوگوں کہہ دے اپیل کر تو کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے کی بہت بڑا حصہ ملے گا اس پاروں ہی رسول کریم علیہ السلام کی محفل جب کوئی آدمی آتا مرضہ مستقل آپ صحابہ آتے دینا تر چکے نے یا نہیں دینا بعد کو ہوتا مگر یہ مینو تھی کیا کرو کہ اللہ دیر سورے جی ماد کر مفت سواپ ہو جائے گا اس اپیل نو غنیمت جانا کرو جدو کیا جائے میرے محترم پائی ہے بٹ صاحب انہوں نے اس جمعے سے ایک نسکین بچی دی شادی واسطے کیا بتائیے انہوں نے تعاون کرو اللہ آزر دے اج دا جمعہ جڑا بسم اللہ اس بچی واسطے امداد کرو اللہ تالو دولت برکت دے اے مسکین بچیاں دی شادی اس دور سب تو بڑا مسئلہ کہ عزت آپ اپنے گھر چلے جان اور ماں باپ بیچارے اس بوجھ تو سب دوش ہو جانتے سمجھے بڑی وڈی گر مردہ زندہ کر ہے اللہ توفیق دے تو زیادہ سے زیادہ تعاون کر دیو بٹ صاحب نے اللہ عجر دے اور مسکین بچی دی شادی دا اللہ تعالیٰ اہتمام فرما دے میرے تے اڈے ہی ہو جائے تو مفت سواب ہے اعلان حرارت ایمان ایمان کو گرما دینے والے واقعات اس کتاب میں تمام واقعات حدیث سیاح کی روشنی میں تحقیق اور تقریر کے ساتھ پیش کیے گئے یہ کتاب مولانا صاحب کے مطالعہ میں آ چکی ہے یا پھر سٹال پر موجود ہے ڈسیام تمام ساتھی آتے ہیں اہم مدنی صاحب کی طرف اعلان کتاب کا نام رکھا حرارت ایمان کہ ایمان نو گرماؤن والے واقعات پرانے پاک صحیح بخاری اور صحیح مسلم تو علاوہ یہاں کوئی قصہ نہیں بہت پیارے قصے ہے پیغمبران دے صحابہ کرام دے واقعی یہو یہ کتاباں گھر گھر پہنچنی چاہیے کہ ایمان دی انگیٹھی کچھ نہ کوئی کوڑا پہنتا رہے دین وہ تازہ رہے توفیق دے اللہ پاک تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ پچیس پانچ آٹھ بگ ساڑھے آٹھ بجے شروع ہوگا احباب سے شرکت کی اپیل ہے پندرہ روزہ اجتماع ان شاء اللہ ساڑھے آٹھ بجے عمرہ کے کاغذات جمع کرانے کی آخری تاریخ پانچ جون ہے ظاہر صاحب نے ساتھیوں نے اعلان کرایا اس نے عمرے واسطے جانا گروپ بنو تو انہوں کی طرف اعلان ہے آخری تاریخ پانچ جون ہے عمرہ کے کاغذات جمع کرانے کی آخری تاریخ پانچ جون ہے اور ایک آدمی کا خرچہ تقریباً اٹھتالیس ہزار روپے یہ ریٹ ہے تیس جون سے پہلے روانگی کیا تیس جون کے بعد ریٹ مزید بڑھ سکتے ہیں اس لیے اپنے کاغذات پانچ جون سے پہلے جمع کروا دیں اور ایک ضروری بات کے لیے عمرہ کا ویزا صرف نئے کمپیوٹر والے پاسپورٹ پر لگے گا پچھلا نہیں چلنا اس لیے جو صاحب جانا چاہتے ہیں پانچ جون تک کمپیوٹر والے پاسپورٹ اور کم از کم پندرہ ہزار روپے جمع کروا دیں اڑتالیس ہزار روپے میں کھانے کے علاوہ سب خرچے شامل تو جڑے ساتھی جانا چاہتے کئی لوگوں نے نام لکھوا دے باقی بھی لکھوا دو تاکہ وہ گروہ مکمل ہو کے نہ پھر ہو کاروائی کی تھی اے ساتھی کسی نے لکھا میری ہمشیرہ بیمار ہے خصوصی دعا ان شاء اللہ نماز تو سارے بعد مریضاں واسطے اللہ توفیق دے بچی بھی امداد کر دیو اللہ راضی ہو اللہ مسلح علیہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علیہ صحابہ بارک وسلم اللہ اللہ منصل الاسلام و المسلمین وخذ القفرت والمشرقین ان اللہ یا مربلا و احسان وی چائے دل قربہ و انہا انفحشائے اللہ کم تذک کرو